اصل میں تو ٹوپی اسی طریقے سے پہنی جائیں جیسے ہم نے پگڑی پہنی بالوں کو سب کو اوپر کر کے ماتھا جو ہے بالکل صحیح ہونا چاہیے لیکن آج کل ٹوپی پہننے کا طریقہ بھی تو یہ نا کہ آدھے سر میں پہنی جائے کیونکہ یہ نہ کہے کہ یہ چودہ سو سال پرانا مردہ اٹھ کر کے آیا کہ پورے سر پہ ٹوپی پہن رہا سمجھ گئے نا تو بال ہونا جو ہے اس سے سجدہ تو ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے پیشانی کو مکشوف رکھنا چاہیے کہ نظر آئے تاکہ سجدہ صحیح ہو اسی طریقے سے کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا خواتین جیسے کپڑا یہاں تک لائیں وہ بھی نہیں بلکہ کپڑے کو خواتین بھی نماز پڑھنے میں پیشانی سے اوپر کر دیں ٹھیک ہے نا تو ٹوپی کو پہنے اسی طریقے سے کہ سارے بال جو ہیں وہ اوپر ہو جائیں صحیح طریقہ یہ ہے جی جناب